ثم من من بعد ذلك فلولا فضل ورحمته پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے